ایک عجیب واقعہ حضرت حشام بن عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے ایک بار میرے والد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنما کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے رات میں نے ایک عجیب چیز دیکھی میں اپنے گھر کی چھت پر بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میں نے نیچے راستے میں کچھ شور و غوغا سنا میں نے جھانک کر دیکھا تو پہلے گمان کیا کہ رات کو شکار ڈھونڈنے والے بھیڑیوں کا غول ہے مگر وہ شیطان کے مختلف گشتی دستے تھے پھر یہ تمام دستے میرے گھر کے پیچھے ویرانے میں جمع ہو گئے پھر ان کا سردار ابلیس بھی آ پہنچا یہ سارے جب ابلیس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا تم میں سے کون میری طرف سے عروا بن زبیر رضی اللہ عنہما کے لیے کافی ہوگا یعنی کون ان کو جا کر بہکائے گا اور نقصان پہنچائے گا شیطان کے ایک گروہ نے کہا ہم پھر یہ گروہ چلا گیا اور کچھ دیر بعد لوٹ آیا اور کہنے لگا ہم ان پر بالکل قابو نہیں پا سکتے شیطان ابلیس یہ سن کر پہلے سے زیادہ زور سے چیخا اور کہنے لگا تم میں سے کون میری طرف سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنما کے لیے کافی ہوگا شیطان کی ایک اور جماعت نے کہا ہم یہ لوگ گئے اور کافی دیر کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے ہم تو ان پر کچھ بھی قابو نہیں پا سکے ابلیس یہ سن کر اس قدر زور سے چیخا کہ مجھے لگا زمین پھٹ جائے گی اس نے پھر اپنا وہی اعلان دہرایا اس بار بھی شیطان کی ایک جماعت گئی اور بہت دیر بعد واپس آئی اور کہنے لگی ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے یہ سن کر ابلیس غصے کی حالت میں وہاں سے چلا گیا اور تمام شیاطین بھی اس کے پیچھے رخصت ہو گئے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہ قصہ سن کر فرمایا میرے والد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن یا رات کے آغاز میں یہ دعا پڑھ لے اللہ پاک اسے ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ فرما دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الشان عظیم البرحان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے شان والا ہے بڑی دلیل والا ہے مضبوط سلطنت والا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام گناہوں شیطانوں ظالموں اور نفس اور نفس ہمارا کے شر سے حفاظت فرمائے آمین یا رب آفین